جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی نہ وہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت روئے نہیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار بتیس یہ حدیث صحیح ہے